السلام علیکم dear students I hope all of you are fine today we are in the lecture number forty of the database management system course the course code is C S four O three in our previous lecture we concluded our discussion on indexes and then we entered into a very important database and that is views in the previous lecture I try to explain to you Why are views important? Why are they useful? Why do we use views? Briefly, views are mainly used to provide a secure and efficient access to the data in the databases. By views, we restrict, or you can say we facilitate, each user group to the data of his or her concern. In this way, it helps us to manage the data properly, because each user group will be accessing the data from the database through his or her view, and by this way the user group or the user will have no concern with any other data stored in the database. The whole concern of the user group or the people in the user group will be the data that is being provided to them through the view. At the end of the previous lecture, we studied the syntax of the statement to create view. Today we are going to see the examples of the creation of views. So let's start today's lecture. In the previous lecture we have seen the uh, general statement or the syntax or the format of the uh, create view statement. We are going to start today's lecture by uh, an example of the uh, view, and we also see uh, some other examples as well. Well, here is the first statement. As you can see, we have given a create view, and next is the name of the view. You can guess about the naming convention I have adopted here. You can follow this convention, or you may devise some of your own or you may follow any convention. But anyway, what I have adopted here is that first two letters ST, they are showing the name of the table on which the view is being defined, and then the view, so that uh, it is clear from the name that this is a view on student. And then I have uh, uh, placed a 1, so that if I have to create multiple views on student, then I can place 1, 2, 3, 4 and like that. Another possibility is that you can give some hint of uh, the attributes being uh, used in the view, or the particular user group for which the view is being created, anything, any naming convention that is uh, meaningful and convenient to you, you can adopt that. So we are the convention that we have adopted in this course is that first is the name of the table, the sort of abbreviation of the table name, and then with underscore view and the number. So this is the naming convention. Then is as, that is required to be there. And if you remember that in the syntax, we studied that after the name of the view, we can give the names of the attributes in the views. As I told you that the names that you want to use in the view can be different from the names of the attributes in the table. So this is also a sort of help, because for in the table you may use the names that are more meaningful or convenient to you, and when you're defining the views, you can use the names that are more meaningful and convenient to the user who will be using it. If you yourself are using the views for creating, let's say, uh, the user interfaces, and obviously you are the user. But if you feel that the view is uh, going to be used by some uh, end user as well, then you can name, you can use uh, the meaningful name for them as well. For example, see, you may have your own naming convention, like using abbreviation like that. But when you are defining name for someone else, maybe it's better that you use a full name rather than using the abbreviation, because uh, if you are using some abbreviation and that are not standard, maybe uh, the other people who are seeing at that, they may be confused. So, well, uh, this is the option that you can give the names of the attributes that will be used in the view, but they are optional. So if you don't give the name of the attributes, as we are not giving them here, then the names of the attributes in the tables, they will be used as the names of the attributes in the views. Okay, after the as, we have to give the select statement, and here you can see that we have given the select st name, comma st father name or program name. So we have given these three attributes from student. We have given the uh, student name as well, where program name is equal to MCS. Now obviously uh, this is uh, optional if you want to give the condition, this is optional. If you do not give the condition, it means all the rows will be included, but if you have given the condition as you have given here, in that case only those rows will be included in the view that fulfill this condition. So here we have created a view named STView, and the definition of the view is K selects student name, student father name, program name from student, where program name is equal to MCS. So this is your uh, definition of the view. Okay. View can be referred in statement like tables تو جس جگہ پہ آپ ٹیبلس کا نام استعمال کرتے ہیں ایز اے جنرل رول آپ تقریباً تمام جگہوں پر ویوز کا نام بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے آپ پہلے جب ڈیٹا ایکسس کرتے تھے ٹیبل سے تو آپ کہتے تھے کہ سلیکٹ لیٹ سے attribute name from table name دیتے تھے نا you can give the view name اب دیکھیے آپ کے سامنے ایگزامپل ہے اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہم نے دکھا ہوا select star from S T underscore view one this is view that we have created in the previous example اب اس میں دیکھیے کہ وہ جو آپ نے اس میں ایک کنڈیشن دی ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹ ٹیبل میں سے یہ تین ایٹریبیوٹ اور وہ جن کیا آگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ وہ تمام ریکارڈ جن میں ایم سی ایس ہے اس کی ویلیو پروگرام نیم کی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ آپ جیسے فرام میں آپ پہلے استعمال کرتے تھے فرام کلوز کے ساتھ آپ استعمال کرتے تھے ٹیبل کا نام here you you are using the view name and it acts exactly the same as it acts in the case of the table name ایک اور آپشن ہے کہ with check option with check option سے مراد یہ ہے کہ آپ جس وقت ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہیں جو اس میں کنڈیشن ہے یہ چیک اس سے ریلیٹڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ویوز ہیں ویوز کے اوپر آپ جیسے آپ ڈفرنٹ آپریشن کرتے ہیں ٹیبلس کے اوپر اسی طریقے سے you can perform different operation on the views as well تو جیسے آپ ڈیلیٹ یا اپ ڈیٹ یا جو کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اپنے ٹیبلس کے اندر ویسے ہی کام آپ کر سکتے ہیں تھرو ویوز لیکن اس کی سڈن کنڈیشن ہے جو کہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اینی وے اب فرض کریں کہ آپ نے ایک ویو ڈیفائن کیا ابھی پیچھے ویو ڈیفائن کیا کہ جس میں آپ نے کہا کہ جو آپ کے پاس وہ اسٹوڈینٹس جن کا program name program name M C S ہے ان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس ویو میں شامل ہو جائیں اب اس میں ایک چیز یہ دیکھیے کہ چونکہ the D B M S they allow the update operation through views یعنی آپ ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں ویوز کے ذریعے اب اس اپڈیشن میں یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اس ایٹریبیوٹ کو بھی اپڈیٹ کر دیں اس کی ویلو چینج کر دیں کہ جس بیس پہ آپ کا ویو ڈیفائنڈ ہے مثال کے طور پہ ہمارا جو پچھلا ویو تھا that was defined on the base of the program name is equal to M C S now certain rows qualify this condition اور وہ اس ویو کے اندر شامل ہے ٹیبل تو وہ روز جو کہ اس کنڈیشن پہ فلفل کرتی ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گی اگر اسی طرح فرض کریں اگر آپ اور روز ایڈ کرتے ہیں ٹیبل کے اندر ابھی ہم بات کرتے ہیں ٹیبل کے اندر روز کی بعد میں ویوز کی بات بھی کریں گے تو let say you add other rows as well the program M C S تو اس کے بعد جب آپ دوبارہ ویو سے ڈیٹا ایکس کریں گے you will see those rows as well but اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں چیک آپشن کی اس کا تعلق ہے کہ when you are updating the data through view updation is allowed with certain condition لیکن وہ اپڈیشن وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے بیسس پہ ویو ڈیفائنڈ ہے مثال کے طور پہ آپ اسی ویو میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک رو کی ایک رو میں آپ پروگرام کا نام چینج کر دیتے اگر آپ پروگرام کا نام چینج کرتے ہیں اس ویو کی روز میں سے ایک رو کا اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ کا ویو تو ڈیفائنڈ ہے کہ where program to M C S فرض کریں آپ کسی ایک رو میں کر دیتے ہیں کہ پروگرام نیم از ایس اب کیا ہوا کہ نیکسٹ ٹائم جس وقت آپ اس ویو کو ایکسیکیوٹ کریں گے آپ یہاں سے ڈیٹا ایکسیس کریں گے تو وہ row that was a part of this view because the program was M C S that row will not be included in the view why because you have modified the program name from M C S to B C S and now this row has gone out of the domain اور رینج کہہ لیں آف دا ویو چنانچہ اب کیا ہوگا کہ آپ جب نیکسٹ ٹائم آپ جب اس ویو کو سلیکٹ کریں گے تو اس میں وہ روز جس کو کہ آپ نے چینج کر دیا ہے جس کا آپ نے پروگرام نے چینج کر دیا ہے وہ اب اس میں شامل نہیں ہوگی اب جو وتھ چیک آپشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کو میک شیور کرتی ہے کہ you do not make any change in the data through the view the member of a row the view یعنی آپ ویو کے ذریعے ایک پروگرام کا نام جو ہے وہ ایم سی ایس سے چینج نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ ایم سی ایس سے کوئی اور کرتے ہیں اس کیس میں یہ ہوگا کہ اب پھر وہ رو جس میں آپ چینج کریں گے اب وہ پھر آپ کے اس ویو کی ممبر شپ نہیں رہے گی اگر آپ کوئی اور چینج کرتے ہیں that would be allowed but not the condition not the value of that variable یا attribute that provide the basis for the definition of the view یعنی ایسا اگر فرض کریں کہ آپ اس ویو کے ذریعے کسی اسٹوڈنٹ کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں فادر نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے کہا وتھ چیک آپشن اور اس میں آپ اس کے بعد اگر آپ پروگرام نیم چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چینج نہیں ہوگا جبکہ اگر آپ نے وتھ چیک آپشن نہیں دیا ہوا ہوگا تو اس کیس میں اگر فرض کریں آپ ایک اسٹوڈنٹ جس کا آپ کے پہلے program name M C S تھا اور ہمارا جو یہ ویو ہے وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفائنڈ ہے جو کہ ایم سی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اگر آپ نے وتھ چیک آپشن نہیں دی ہوئی تو اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا program program name M C S سے کچھ اور کر دیتے ہیں تو وہ الاؤڈ ہو جائے گا لیکن اس کے نتیجے کے طور پہ وہ رو جو ہے now it is not the part of this view تو یہ جو تمام چیز ہے وتھ چیک آپشن والی یہ ایک اچھی آپشن ہے تو میں آپ کو اس کی آپ کو ایکسپلین تو کی ہے اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں here you see we have defined a view اس کا ہم نے اسی اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اوپر ہم نے ایک اور ویو ڈیفائن کیا ہے اور اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ایس ٹی اور ویو ٹو کیونکہ ویو ون ہمارے پاس پہلے سے تھا جو کہ ایم سی ایس کے اسٹوڈنٹس کا تھا here we are using the same attributes وہی اسٹوڈنٹ نیم فادر نیم اور پروگرام نیم اینڈ دس از اور نیسری کہ آپ وہی ایٹریبیوٹ استعمال کریں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کون سے ایٹریبیوٹس ریکوائرڈ ہے یہاں پہ ہم نے جو کنڈیشن دی ہے وہ کیا ہے کہ program name is to B C S fine پھر ہم نے کہا ود چیک آپشن یہ ہم نے آخر میں دے دیا this optional thing we did not use previously جو ہمارا ایس ٹی ویو ون تھا اس میں ہم نے یہ چیز استعمال نہیں کی ہوئی تھی دیکھیے اب یہ پھر وہی دوبارہ وہی کہ جب ہم نے کہا کہ select star from S T view آپ یہاں دیکھیں گے we have got four record یہ کیونکہ ہمارے پاس چار لوگ ایسے تھے کہ جن میں جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے اس کے ہمارے پاس چار ریکارڈ ایسے ہیں کہ جس میں پروگرام نیم ہے وہ ایم سی ایس ہے فائن اب آپ نے کیا کیا آپ نے کیا update S T view one اب دیکھیے you are not updating the table you are updating the data of the table through the view اب دیکھیں نا یہ بیوٹی دیکھیں آپ اس کی کہ اب اگر آپ نے یہ ویو دے دیا یوزر گروپ کو they are using this view just like a normal table اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ as we are working on a table لیکن اصل میں جو یہ ایک ایک ویو ویو ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی ٹیبل کا ایک اور ویو کسی اور یوزر کے پاس ہے اور وہ بھی اس کو اسی طرح سے ڈیل کرے as they are using a table لیکن انڈر لائن کیا کہ ملٹیپل جو یوزر گروپس ہیں وہ اپنے اپنے ویوز پہ کام کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ نیچے آپ دیکھیں تو ٹیبل اس پہ چاہے ایک ایک ہی استعمال ہو رہا ہو اینی وے یہاں ہم نے یہ کہا کہ update student view one set program name name is is equal equal to to B C S where student father long جس کا نام ہو سکتا ہے نا محبت خان سو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں لونگ خان تو اب یہ آپ نے کنڈیشن دے دی ہے کہ اور یہ آپ نے جو اپڈیٹ ڈیٹا کیا کس پہ کیا ہے اپنے ویو ون میں جو کس پہ ڈیفائنڈ تھا کہ program name M C S ہے اوکے اس کے بعد ہم نے کہا کہ select star from S T view one کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ایس ٹی ویو ون میں ہمارے پاس چار ریکارڈ تھے اب ہم نے ایک کو اپڈیٹ کر دیا اب جب ہم وہاں سے ڈیٹا لیں گے now view got three record why because we've updated record through the view that have cancelled the member of one of the row of from this particular view اب آپ دیکھیں ٹیبل میں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نظر آئے گا لیکن یہاں پہ آپ کو اس ویو میں نظر نہیں آ رہا because now the program name of that student جس کا ہم نے چینج کر دیا وہ اس کا اب جو ہے نا وہ ایم سی ایس پروگرام نہیں ہے اس لیے وہ اس ویو میں نہیں آیا اب آپ دیکھیے اب اگر آپ دیکھیں select star from S T view two جو کہ ہم نے بی سی ایس کی بیس پہ ڈیفائن کیا ہوا تھا تو اس میں یہ کہ آپ کو دو ریکارڈ نظر آ رہے ہیں اور ان میں سے ایک اگر آپ دیکھیں جو پہلا ہمارے پاس ریکارڈ ہے سہیل ڈار کا اس میں جو فادر نیم ہے وہ لونگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکارڈ پہلے ہمارے پاس سے ویو ون میں تھا جس میں کہ program name M C S تھا لیکن اب یہ آ چکا ہوا ہے دوسرے ویو میں جو کہ بی سی ایس کی بیس پہ تھا اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹوڈنٹ ویو ٹو ڈیفائن کیا تھا وہ ہم نے ڈیفائن کیا تھا وتھ چیک آپشن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ ویو کو ٹو کو کوئی چیز دے دی نا ایک رو دے دی ہے اب واپس بھول جائیں اس لیے کہ جو ویو ٹو ہے وہ بڑا اپنی چیزوں کو ہولڈ کرنے میں فرض کریں اب آپ فیل کرتے کہ وہ تو غلطی سے ہو گیا تھا پروگرام نیم چینج اب میں اس کو دوبارہ مجھے ایمسیس کرنا چاہیے now you try to change the name of the program from B C S back to M C S see کیا ہوتا ہے you set update student view two and you set set program name is equal to M C S where student father name is equal to long آپ نے اسی اس کا یا کسی اور کا بھی کسی میں سے کسی کا بھی اگر آپ چینج کرنا چاہیں program name from B C S to M C S اب دیکھیں نا چونکہ ہمارا یہ ویو ڈیفائن ہوا ہوا ہے پروگرام نیم کی بیس کے اوپر if you are changing the program name value basically we are cancelling the member of that row تو بی یعنی ایرر آپ کو یہ ڈیٹا چینج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یوزرس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو یعنی جس چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ یوزر کو چینج نہ چینج نہ کر سکے تو یہ ایک طریقہ ہے مطلب اور بہت سے طریقے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایک طریقہ ہے یوزر کو ریسٹرکٹ کرنے کا یوزر صاحب کہیں ٹھیک ہے تم نام میں چینج کرو فادر نیم میں چینج کرو لیکن یہ پروگرام نیم کو چینج نہ کرو اب بات یہ ہے کہ پروگرام نیم اگر چینج کرنا پڑ جائے تو yes you can do you can do directly the table اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا وہ کر سکتے ہیں لیکن دیکھے نا اب یہ آپ نے سیکورٹی کیسے امپلیمنٹ کی ہے you give access to the user only to these views and keep the access to the table to yourself تو جب آپ نے اس طرح کے جو ڈیٹا جو کریٹیکل ہے جس کے بارے میں when you you want extra care while making change in these data تو اس طرح کے جو ڈیٹا پہ ایکسیس ہے جو چینجنگ کی جو ایکسیس ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی سینئر یا مور ریسپانسبل پرسن کو دیں اور جو پھر ادروائز جو باقی یوزر گروپس ہیں ان کو اس طرح کی آپ پرمیشن نہ دیں تو اگر آپ نے چینج کرنی ہے پروگرام نیم میں اگر then you can do through the table name لیکن ٹیبل کی ایکسس نے یوزر کو نہیں دی تو وہ جو چیز چینج کر سکتا ہے وہ وہی ہے جس کو آپ چاہتے ہیں باقی کو آپ نے اس کو الاؤ نہیں کیا ہوا ڈفرنٹ ایٹریبیوٹ نیمس یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ویوز میں استعمال کرتے ہیں ایٹریبیوٹس کے نام وہ مختلف ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ٹیبلس کے اندر ہے اور جیسے میں آپ سے کہا کہ try to make them more useful یا more meaningful for the users اب مثال کے طور جیسے یہ ایک ہم نے ایک اور ویو کریٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی تو اس سے ہم نے کہا کہ اسٹوڈنٹ پہ ویو ہے اور ویو تھری کا ہے اب اس سے پہلے ہم جو نا ڈائریکٹلی دیتے تھے ایز کلوز اور اس کے بعد آگے اسٹیٹمنٹ لکھتے تھے یہاں پہ ہم نے دیکھیں کیا کیا ہوا کہ ہم نے بریکٹس میں جو ویوز کے اندر نام استعمال ہونے ہیں وہ دے دیے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں یہاں ہم نے کیا دیا ہوا ہے نیم اور اب آپ نے جو ٹیبل میں نام رکھا تھا وہ تھا اسٹوڈنٹ فادر نیم اور کیا کیا تھا S T for student F for father اور نیم اب اس ایبریویشن کا یوزر کو نہیں پتا تو اس کی سہولت کے لیے آپ نے ویو میں نام رکھ دیا ابا جی اب ظاہر ہے کہ جب ابا جی کہیں گے تو وہ یہ اتنا ایک کامن ورڈ ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے ابا جی ہیں کیا نام ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل میں لکھا ہوا اسٹوڈنٹ ایڈریس اس کو آپ نے کر دیا پتا اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس مور میننگ فل پھر دوسری بات یہ ہے کہ there is no direct access to the attribute names of the tables underlying tables اس طرح سے آپ جو اس کے مختلف یعنی نام بھی آپ ڈفرنٹ رکھ سکتے ہیں جیسے اب ہم نے یہاں پہ کیا ہے اب اگر آپ فرض کریں کہ یہی آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ select star from student view three تو اب آپ کو جو ڈیٹا مل رہا ہے وہ دیکھیں وہی سارے ریکارڈ ہیں جو کہ آپ کے ٹیبل میں موجود ہے اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اندر بٹ سی دا نیمز اور the label of the attributes تو یہاں پہ نیم ابا جی اور پتا تو اب یہ آپ نے وور ان کو میننگ فل کر دیا you can make them different from the actual names computed attributes views کی ایک اور بیوٹی یہ بھی ہے کہ آپ یوزر کو ڈیٹا دکھا سکتے ہیں ایز پر ہز ریکوائرمنٹس جبکہ ایکچولی اسٹور کریں ایز پر یور ریکوائرمنٹس یا as per the efficiency requirement کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایفیشنسی جو ہے وہ ڈیزائنر کا بہت زیادہ ایک یعنی کہ ہائی پرائرٹی ایک پریفرنس ہونی چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ جو جس فارمیٹ میں آپ فیل کرتے ہیں کہ دس از ایفیشینٹ اس فارمیٹ میں یوزر کو نہ چاہیے ہو اور جس فارمیٹ میں یوزر کو چاہیے آپ فیل کرتے ہو کہ وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے تو this gap can be covered by the views تو آپ اسٹور تو کریں اپنے فارمیٹ میں جس آپ چاہتے ہیں لیکن دکھائیں اس کو جس طرح سے وہ چاہتا ہے اور اس گیپ کو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کمپیوٹرڈ میں کچھ ایڈ کر لیں ویو کے اندر تو یوزر کا یہی کنسرن ہوگا یوزر کو یہی فیل ہوگا کہ جیسے یہ ڈیٹا وہاں پر ایز سچ اسٹور ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس جو انڈر لائن ٹیبلس ہیں ان کے بیسس پہ آپ کمپیوٹر ایٹریبیوٹ شامل کر سکتے ہیں ویوز کے اندر آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں ہاں اس کے علاوہ آپ جو ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ you can also perform the nesting of views nesting of views سے مراد یہ ہے کہ you can create a view on top of another view this is call nesting of views then یعنی ابھی تک جو ہم نے جو ویوز کریٹ کیے ہیں وہ ہم نے کریٹ کیے تھے آن دا بیس آف ٹیبلس لیکن یہاں پر یہ ہے کہ you have got a view you have defined a view اور پھر اس کے اوپر فردر ایک اور ویو کریٹ کر لیں اس کے اوپر ایک اور ایک اور ایک اور اینڈ لائک دیٹ تو this is called nesting of views تو ہوگا اس میں یہ کہ آپ نے پہلا ویو ڈیفائن کیا let say on the table by applying some condition on the table fine جب کے پاس ایک ویو ہو گیا نا you define another view on this view by applying an other condition on this view اب اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا ٹیبل ہے اس کے اوپر پہلے, پہلے ویو کی کنڈیشن بھی اپلائی ہوگی and also of the second view تو یہ جو دوسرا ویو آپ کا آگا ہوگا اس میں دونوں کنڈیشن اپلائی ہو رہی ہوں گی پہلے ویو والے بھی اور دوسرے والے بھی similarly if you create another view on second view دوسرے کے اوپر تیسرا ویو تو یہ ویو میں جو ڈیٹا آئے گا اس پہ یہ کنڈیشن بھی اپلائی ہو رہی ہے دوسرے کے بھی اور پہلے کے بھی کس پہ ٹیبل کے ڈیٹا پہ and like that this is called nesting of you اور سیکل سرور میں میرے خیال سے اپ ٹو 32 ٹو لیولس تک آپ جو ہے وہ نیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ ویو کے اوپر ویو کے اوپر اینڈ لائک دیٹ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ویو کریٹ کیا جس سے ہم نے کہا کہ انرولمنٹ ویو یعنی ہم نے جو ہمارا انرولمنٹ ٹیبل تھا اس کے اوپر ہم نے ایک ویو کریٹ کیا اس کا ہم نے نام رکھا enrolment view as select star from enrol ہم نے اس میں سے تمام جو ہے وہ ایٹریبیوٹ تھے وہ شامل کر لیے اب یہ دیکھیے کہ اب ہم نے یہاں پر کہا کہ کریٹ ویو اب ہم نے کہا انرولمنٹ ویو ون یعنی انرولمنٹ کے اوپر دوسرا ویو ہے as select student I D course code session marks mid term session marks plus mid term اب دیکھیے یہاں پہ we have included compute attribute یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کو مارکس ڈفرنٹ سبجیکٹس میں ایلوکیٹ ہو رہے ہیں ان میں کچھ مارکس ایسے ہیں that the student is assigned during the semester اور کچھ وہ ہیں جو کہ at the end of semester جب فائنل ایگزام دیتے ہیں اس میں آپ کے مارکس ہوتے ہیں وی وانٹ ٹو سی کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے جو ڈیورنگ دا سیمسٹر مارکس ہیں وہ کیا ہے اس کے لیے سی دا تھنگ از کہ we have only stored the sessional marks جو کہ اس کے جو اکوس وغیرہ کے مارکس تھے اور پلس مڈ ٹرم مارکس جو کہ اس کے کے مڈ ٹرم جو امتحان ہوا تھا اس کا مڈ ٹرم میں اس کے نمبر ہیں ہم نے یہ تو اسٹور کیے ہوئے لیکن ان دونوں کو جو سم ہے کہ دونوں ملا کتنے بنتے ہیں that is not there in the table ٹھیک ہے اب ہم نے کیا یہ کہ اب ہم نے جو ویو ڈیفائن کیا لیکن فرض کا ایک یوزر گروپ ہمیں کہتا کہ مجھے ان کے یہی چاہیے نمبر ان کے سیشنل کے انڈیویجل مارکس اور ان کا سم تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ویو کریٹ کرتے ہیں اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا کہ اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا ڈال دیا کورس کا کوڈ ڈال دیا پھر سیشنل کے مارکس اس کے جو وغیرہ کے ہو گئے اس کے میٹنگ مارکس اور ساتھ ہی آپ نے دونوں کا سم بھی ڈال دیا اور اس کو ایک نام دینے کے لیے آپ نے ایلیس سے استعمال کر لیا سیشنل اب دیکھیں ایٹریبیوٹ کو نام دینے کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ you have explicitly given the names view وہ ویو نیم کے بعد بریکٹ uh, میں ان کے نام یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ as you have given the expression کہ sessional marks plus mid term marks ساتھ ہی اسپیس دے کے آپ نے سیشنل دے دیا that works as basically an alias لیکن وہ یہاں پہ اس کا نام بھی بن جائے گا اور مائنڈ اٹ جو آپ کا کمپیوٹر ایٹریبیوٹ ہے یا جس کو آپ ڈرائیڈ ایٹریبیوٹ کہیں گے اس کیس میں آپ کو لازمی طور پہ نام دینا ہے چاہے پہلے طریقے سے دیں چاہے اس طریقے سے دیں اینی anyway. پھر دیکھیے آپ نے کہا فرام اس دفعہ آپ نے فرام کے بعد you haven't given the name of the table rather you are giving the name of the view تو اب کیا ہوگا کہ اس کیس میں آپ نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ویو کریٹ کیا تھا انرولمنٹ کے اوپر اس ویو کے اوپر آپ نے ایک اور ویو ڈیفائن کر لیا اب دیکھیں اگر آپ اس جو دوسرا ویو ہے اس میں سے اگر آپ نے ڈاٹا ایکسس کریں تو یہ آپ کے سامنے ڈاٹا آ گیا آپ نے کہا select start from enrolment view one دیکھیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی آ گیا کورس کوڈ آ گیا اس کے سیشن کے مارکس مڈ ٹرم کے مارکس اور آخر میں you see an attribute sessional اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ان دونوں کا ہے وہ آیا ہوا ہے see the beauty of the idea اب جس یوزر کو یہ ویو اویلیبل ہے وہ یہی سمجھے گا کہ میرے پاس جو ٹیبل ہے because user will consider it as a table وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ٹیبل میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے کورس کوڈ ہے یہ اپنا سیشن مارکس مارکس اور سیشن اسٹور ہے اس کے اندر ویئر اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو سیشن مارکس اسٹور ہی نہیں ہے but user will get this view user کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس یوزر کو ہم یہ ویو دیں گے کہ یہ سب میں اسٹور ہے تو اس طریقے سے آپ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو مینجمنٹ ہے اپنے ڈیٹا کی جو ڈیٹا کو مینج کرنا آپ نے اس کو آپ جو ہے نا وہ بڑے ایک اچھی طریقے سے ایفیشینٹلی آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا تھا پہلے بھی کہ موسٹ آف دا اپلیکیشن میں آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ صرف ایک ٹیبل سے نہیں چاہیے ہوتا بلکہ آپ کو ڈیٹا ملٹیپل ٹیبل سے چاہیے ہوتا ہے and again view is of great help in this situation بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ وہ اسٹیٹمنٹ لکھے ان کے لیے یا آپ ان کو اسٹیٹمنٹ بتائیں آپ ان کے لیے ایک ویو کریٹ کر دیں اور پھر دیکھیں بیوٹیفل بات یہ ہے کہ وہ جو یوزر ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ تمام ڈیٹا جو ایک ہی ٹیبل میں اسٹورڈ ہے اور وہ ہمیں ایکسیس ہو رہا ہے لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ ملٹیپل ٹیبل کے اندر ہے اب دیکھیں دونوں ورڈ جو دے آر سیٹسفائڈ جو یوزر ہیں وہ سیٹسفائڈ ہیں because their requirement is being fulfilled اور they are getting all the record data within the same table جو کہ بیسیکلی ویو ہے اور آپ بھی as a designer you are successful کیوں کہ آپ نے ڈیٹا کو ایفیشنٹلی مینج کیا ہوا ہے ان ملٹیپل ٹیبلس آئیے دیکھیے کہ یہ ہم ملٹیپل ٹیبل سے ڈیٹا کیسے ایکسس کرتے ہیں view can include data from multiple tables through product اور any form of join generally join اور جوائن کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے کہ وہ جو کامن ایٹریبیوٹ ہے آپ کا اس کی سیم ویلو کے اوپر آپ روز کو جوائن کرتے ہیں اب دیکھیے کہ یہ ہم نے ایک ویو کریٹ کیا ہے جس سے ہم نے کہا کہ create view and because we are using two tables in this view that is why we are using S T underscore P R student program view as select S T name comma S T father name یعنی ایف نیم اور پھر دیکھیے student dot P R name this is called a name یا کیوں because the P R name program name this attribute is defined as such I mean with the same name in both the tables in student as well as in program تو اگر ایسے کیس میں اگر آپ اس میں ٹیبل کا نام ایٹریبیوٹ کے نام سے پہلے نہیں دیں گے ڈی وی ایم ایس میں گیٹ کنفیوزڈ اب جو پروگرام نیم یہاں سے میں نے ایکسس کرنا ہے کس ٹیبل سے لینا ہے آیا اسٹوڈنٹ میں سے یا کہ پروگرام نیم میں سے پروگرام میں سے تو ایسی سچویشن میں you must include the name of the table as well name اور یہ اس کا طریقہ ہے کہ you give the table name dot the attribute name اس کے بعد ہے کوما پی آر کریڈٹس اب دیکھیے نا اسٹوڈنٹ نیم میں اسٹوڈنٹ فادر نیم میں پروگرام کریڈٹس میں دیر از نو کنفیوژن کیوں کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ہیں they are included only in one table تو ڈی وی ایم ایس پہ اتنی اسمارٹنیس ہے کہ وہ it can guess it can know from the attribute name اور یہ وہ چیک کر سکتا ہے ڈیفینیشن سے ٹیبلس کی کہ یہ ایٹریبیوٹ کون سی ٹیبل کا ہے تو ان ایٹریبیوٹ کے ساتھ you do not need to give the name of the table لیکن obviously program requirement okay from now you are giving two table names student comma program program dot P R name program to program dot program جو وہی میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ جوائن ہے جس میں کامن ایٹریبیوٹ کی سیم ویلو کے بیسس پہ you are creating a join اور اس سے جو ریزلٹ مل رہا ہے وہ you are transforming that into a view اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ select star from student program view وہی جو ویو آپ نے ابھی کریٹ کی ہے نا ہیئر دا ڈیٹا اور آپ دیکھیں کہ ڈیٹا تو یہ آپ کو اگر آپ نے وہ جوائن اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے وہ جوائن اسٹیٹمنٹ بھی اگر دے دیتے تو آپ کو یہ ڈیٹا مل جانا تھا لیکن اب بیوٹی یہ ہے کہ اب آپ نے دونوں ٹیبل سے ڈیٹا کمبائن کر کے you have created a view اب وہ لوگ وہ یوزر گروپس جو کہ اس ویو کو ایکسیس کر رہے ہیں اسٹوڈینٹ پروگرام ویو کو انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ایک ہی ٹیبل میں اسٹور ہیں اب اسی کی ملٹیپل ٹیبلس کی ایک اور ایگزامپل کہ when we are accessing data from three different tables دیکھیے جیسے میں آپ سے شروع میں کہا تھا کہ جب آپ نے ڈیٹا بیس ڈیزائن کیا ہے تو آپ نے ایفیشنسی کے لیے you have separate the data to multiple tables and also you have established link between them اور جو لنک اسٹیبلش ہوتا ہے ڈفرنٹ ٹیبلس uh, کے درمیان ڈفرنٹ uh, uh, کے درمیان that is based on keys تو کیز جو ہے واپس میں وہ ٹیبلس کے درمیان لنک جو اسٹیبلش کرتی ہیں بٹ دا تھنگ از کہ most of the time users are not interested in keys they are interested in values like name اور ٹائٹلس اور ایڈریس لائک دیٹ اب ہو یہ رہا کہ یہ چیزیں جو ہیں they are lying in different tables ٹھیک ہے اور جو کہ لنکڈ ہے آپس میں ظاہر کے تھرو تھرو کیز تو اس طرح کی سچویشن میں جیسے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارا ایگزام کا سسٹم ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس تین چیزیں تھیں تین ٹیبل ہمارے پاس اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے ایک کورسز ہے اور ایک انرولمنٹ ہے اب آبیسلی کیا ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے ٹیبل ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے that is storing the data about students جو کورس ہمارے پاس ٹیبل ہے that data about different courses ٹھیک اور جو انرولمنٹ ہے وہ یہ چیز اسٹور کرتا ہے کہ کون سے کورس میں کون سے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں and in addition to that جو ایک کورس میں ایک اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس ہے یعنی اس کے جو سیشنل کے مارکس ہیں اس کے مڈ ٹرم کے مارکس ہیں اس کے فائنل کے مارکس ہیں اس کا ٹوٹل جی پی وغیرہ وہ سب بھی اسٹور کیا ہوا ہے آپ کی انرولمنٹ ٹیبل کے اندر اب کیوری آپ کو یہ آتی ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ کا نام جن کورسز میں وہ انرولڈ ہے ان کے نام اور ان کورسز میں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس چاہیے اب بات یہ کہ انرولمنٹ کے اندر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی موجود ہے کورس کوڈ بھی موجود ہے اور ان کی تمام پرفارمنس بھی موجود ہے بٹ دا تھنگ از کہ user is not interest in course user wants name جس کا مطلب یہ ہے کہ انرولمنٹ کو بیس بنا کے آپ نے ایک طرف اس کو لنک کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور دوسری طرف اس کو لنک کرنا آپ نے کورس کے ساتھ تو انرولمنٹ کو درمیان رکھ کے ادھر سے آپ نے اسٹوڈنٹ کا نام لینا ہے ادھر سے آپ نے کورس کا نام لینا ہے اور اس کے بعد جو باقی ڈیٹا ہے اس کے سیکشن کے مارکس اس کے مڈ ٹرم کے مارکس وہ آپ لے لیں گے اسی انرولمنٹ کے اندر سے انرول کے اندر سے اب پھر وہی بات ہے چونکہ ایک یوزر کو چاہیے تو rather than asking the user کہ بھائی تم یہ اسٹیٹمنٹ یاد کر لو یہ دیا کرو کیونکہ تین ٹیبل انوالو ہیں یا اس کو بجائے اس کے you do not want to give the access to the table practically آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک ویو ڈیفائن کر لیتے ہیں نا this view is gathering data from three different tables لیکن وہ جب ویو بن گیا تو وہ اس وقت امپریشن آپ کو دے رہا ہے ویو یوزرس کو یہ امپریشن دے رہا ہے کہ as if all the data stored in the single same table تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے here you are basically seeing the create view statement and again because three tables are involved then you are see the names of the attributes اور یہاں پہ جو میں نے ایٹریبیوٹس کے نام دیے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ہم نے وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں فار دا پراپر ایٹریبیوٹ ان کو اگنور کر رہے ہیں تو اے ون اے ٹو لے کے ایک سیون تک ہم نے سیون ایٹریبیوٹس نیم دے دیے اس کے بعد we set as select student name comma course name دیکھیے اب اسٹوڈنٹ نیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیبل سے آ رہا ہے کورس نیم کہاں سے آ رہا ہے کورس ٹیبل سے comma mid term sessional marks final marks اور پھر ہم نے ساتھ ہی وہ ڈال دی دوبارہ اس دفعہ کے mid term plus sessional marks comma total marks ہیں from now we have given names of three tables student course enrol اور where student dot student I D is equal to enrol dot student I D دیکھیے اب اس بیسس پہ آپ کو ملے گا اسٹوڈنٹ کا نام کیونکہ این سینٹر میں ہے تو کے ایک ریکارڈ سے آپ نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی لیا اس کو میچ کیا آپ نے اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ اور جس ریکارڈ میں میچ کر گیا وہاں سے آپ نے نیم لے لیا دوسری طرف you set and course dot course code is equal to enrol dot course code یعنی پھر وہی بات ہے کہ درمیان میں آپ کا ٹیبل ہے تو اسی ریکارڈ کا جو کورس کوڈ ہے اس کو آپ نے میچ کیا کورس کے کورس کوڈ کے ساتھ تو جہاں میچ کر گیا you picked the course name from there fine اور آپ ایک اور دیکھیں جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو آپ کے کمپیوٹرڈ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں دے مسٹ ہیو دا نیم تو جو ہم نے پہلے اگزامپل کی تھی اس میں جو ہم نے کمپیوٹر ایٹریبیوٹ کو نام دیا تھا دیٹ واز تھرو ایلیس اس دفعہ ہم نے ایلیس نہیں دیا ہوا لیکن چونکہ ہم پہلے سے نام دے چکے ہوئے وہ اے ون سے لے کے اے سیون تک اس لیے ان میں سے جو اے سکس ہوگا that name will be assigned to this particular attribute جو mid term plus sessional marks ہیں تو یہ ہمارا ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے student course enrolment view now said کے select star from student course enrolment view one جیسے ہم جو ہم نے پیچھے کریٹ کیا ابھی اب دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے ڈیٹا آ گیا سی اٹس بیوٹیفل کیسے کہ آپ یوزر کو کتنی سہولت دے رہے ہیں انڈر لائن کتنی ایک بڑی کیوری ہے وہ رن ہو رہی ہے and that query is fetching data from three different tables but user is free of all that hell user is getting a beautiful thing کیا کہ ایک اس کو ٹیبل مل رہا ہے ٹیبل اس کو ایک ٹیبل مل رہا ہے جس میں تمام چیزیں پراپر فارمیٹ میں اور یہاں پہ صرف ایک چیز تھوڑی سی پراپر ہے وہ ایٹریبیوٹ نیم مثال کے طور پہ اے ون اے ٹو سے شاید آپ کو اندازہ ہو جائے لیکن اے تھری اے فور وغیرہ وغیرہ جو سب کو اندازہ نہیں ہو رہا یہ کیا کر رہے ہیں اس لیے دس از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ کہ do not use name like this آج اگر آپ کو یہ شور بھی ہے کہ you know what what are the meaning of these symbols اور یو وانٹ بی کنفیوزڈ اگر آپ آج کنفیوز نہیں ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ضرور آپ کو بھول جائے گا آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر آپ کو you will have to consult the definition تو بیٹر uh, کہ آپ ان کے نام ہی ایسے رکھیں کہ جو پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ uh, اس لیے یہ میں نے بری ایگزامپل بھی اس لیے دی ہے تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایسا نہیں کر رہا یہ آپ نے ویو ڈیفائن کر لیا fetching data from three different table placing all the thing in required format اور یوزر کو جب آپ یہ ویو دیں گے تو یوزر کے لیے سہولت ہے کہ اس کو تمام جو اپنی ریکوائرڈ چیزیں ہیں ریکوائرڈ فارمیٹ میں وہ اس کو اکٹھی مل رہی ہیں لیکن جو اس کی انڈر لائن جو اسٹریٹجی ہے اس کو آپ خود ہینڈل کر رہے ہیں ایز اے ڈیزائنر اور as a developer updating data اس کا مطلب یہ ہے کہ updating data through the views جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ this is allowed but with certain condition آئیے دیکھیے کہ وہ کنڈیشن کون سی ہیں if single table updation is the piece of cake but take care of with check option یعنی آپ کو جیسے میں نے پہلے اگزامپل بھی دی تھی کہ آپ جب وتھ چیک آپشن ہے تو آپ وہ اپڈیشن نہیں کر سکتے کہ جس کی بیسس پہ ایک رو کی جو ممبر شپ ہے ایک ویو کی وہ کینسل ہو جائے ادروائز اگر آپ کے پاس ایک ہی ٹیبل پہ ویو ڈیفائنڈ ہے تو اس میں جس طرح سے آپ ٹیبل کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ویو کے تھرو بھی ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں we can even insert data but آپ کو کچھ چیزوں کا اس میں خیال رکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ ناٹ تھرو کمپیوٹر ایٹریبیوٹس ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ہے وہ کمپیوٹ کمپیوٹیڈ ہے یعنی کہ that is against let's say two اور تھری ایٹریبیوٹس یا اس میں کوئی اور بھی ویریبل شامل ہیں تو آپ اگر ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا انسرٹ کرتے ہوئے آپ جو ادروائز ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اگینسٹ اگر فرض کرے آپ کو ویلو دیتے ہیں ویو کے ذریعے تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسپونڈنگ ایٹریبیوٹس ان میں چلی جائے گی لیکن جو کمپیوٹر ایٹریبیوٹ ہے اس کے اگینسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے انڈر لائن ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ ہے یا اگر ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کیا جیسے آپ نے ڈیٹ آف برتھ کو ایج میں کنورٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے ایک ویلو میں کچھ ایڈ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے تو چونکہ اس کے انڈر لائن ایٹریبیوٹ نیم نہیں ہے بلکہ ایک ایکسپریشن ہے تو ایکسپریشن جو ہے وہ پراپرلی آپ کو گائڈ نہیں کر سکتا کہ جو ویلو آپ ایک کمپیوٹر ایٹریبیوٹ کے اگینسٹ دے رہے ہیں اس کو پلیس کہاں کرنا ہے اس لیے جو آپ کے کمپیوٹر ایٹریبیوٹ ہے ان کے اگینسٹ آپ ڈیٹا انٹر نہیں کر سکتے تھرو ویو لیکن جو ویسے otherwise map a certain attribute ان ایٹریبیوٹس میں آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں تھرو دا ویو اس کے بعد ہے کہ can not miss not null attributes دیکھیے when you want to insert a record through a view تو پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ اس ویو کے ذریعے صرف انہیں ایٹریبیوٹ کو ریفر کر سکتے ہیں ریفر کرنے سے ہے کہ آپ انہیں ویلو دے سکتے ہیں انسرٹ کرتے ہوئے کہ جو کہ ویو میں شامل ہیں اب مثال کے طور پر فرض کریں جیسے ابھی تک ہم ویو ڈیفائن کر رہے ہیں اگر کسی ویو میں ایک ٹیبل کی پرائمری کی شامل نہیں ہے اب جس وقت آپ کے سامنے ویو ہے اور اس میں پرائمری کی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کو بھی ویو تک ایکسیس ہے اس کو تو جیسے اس بات کا پتا ہی نہیں ہے کہ پرائمری کی بھی کوئی چیز ہے اس کے اندر یا کیا پرائمری کی ہے اور ایون اگر پتا بھی ہو تو ظاہر ویو کے تھرو اگر آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو اس کے تھرو تو آپ انہیں ایٹریبیوٹ کو ایکس کر سکتے ہیں that are the part of the view definition تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ویو کے ذریعے ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ جو ٹیبل کے اندر ایٹریبیوٹس ناٹ نل ڈیفائن ہوئے ہوئے ان میں ویلو لازمی طور پہ چاہیے کیوں because ultimately the row is going to be entered into the table یعنی آپ تو ویو میں اینٹر کر رہے ہیں لیکن ڈیٹا تو ٹیبل میں جانا ہے نا اب فرض کریں کہ ایک آپ کے پاس پرائمری کی ہے فرض کریں پرائمری کی ہے اور وہ اگر آپ کے ویو میں شامل نہیں ڈیفینیشن میں آپ ویو میں تین ایٹریبیوٹ ہیں پرائمری شامل نہیں ہے اب اگر آپ ان تین ایٹریبیوٹ کی ویلو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ رو انسرٹ کر دو تو where the value of the primary key and if you do not specify value of some attribute it is assigned a null value اور یہ آپ کو پتا ہے کہ primary key not have null value اس کا مطلب ہے کہ ایسی سچویشن میں جب کہ وہ پرائمری کی اس کا پارٹ نہیں ہے ویو کا آپ اس میں نہیں کر سکتے ناٹ اونلی دیٹ فرض کریں کہ آپ کے ٹیبل کے اندر کوئی اور بھی ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ آپ نے ناٹ نل ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ شامل نہیں ہے آپ کی اس میں ویو ڈیفینیشن کے اندر تو اگین وہی پرابلم آ جائے گا کہ اگر آپ فرض کریں پرائمری کی تو شامل ہے لیکن ایک اور ایٹریبیوٹ تھا جو کہ ناٹ نل آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو when you try to data through the view اور ظاہر اس ایٹریبیوٹ کے لیے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ تو ویو میں شامل ہی نہیں ہے again that would be problem تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویو کے ذریعے you can enter the data yes but you can not escape any not null attribute primary key تو اس میں ڈیفینیٹلی شامل ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایٹریبیوٹ جو کہ ناٹ نل ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے one of the multiple tables اس کا مطلب یہ ہے کہ if your view has been defined on multiple table جیسے ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے دو ٹیبلس کے اوپر بھی اور تین ٹیبلس کے اوپر بھی اس کیس میں بھی آپ اس ویو کے ذریعے آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں لیکن ایک اسٹیٹمنٹ کے دوران یا ایک انسرٹ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے صرف ایک ٹیبل میں دونوں میں سائملٹینسلی نہیں چنانچہ فرض کریں اگر آپ ایک مطلب ویو آپ کے پاس ہے جس میں کہ دو ٹیبل شامل ہیں تو ایک وقت میں ایک ایک دفعہ ایک ٹیبل کے ایٹریبیوٹس میں دوسری دفعہ دوسرے ٹیبل کے ایٹریبیوٹس میں not in case of aggregate functions if you are view contains some aggregate function اس کی ڈیفینیشن میں کوئی ایگریگیٹ فنکشن شامل ہیں تو ظاہر آپ کو پتا اس چیز کا کہ ایگریگیٹ فنکشن جو ہے it provides it perform some aggregate function it provide some function on a collection of rows on the attribute of a number of rows اب ایک ایٹریبیوٹ ہے فرض کر ہم کہتے ہیں کہ ایوریج سی جی پی اے ایوریج سی جی پی اے ایک ایگریگیٹ فنکشن ہے اور یہ ویو میں شامل ہے ویو میں it is being seen as a single attribute under rank ایک وہ ہے ایگریگیٹ فنکشن ہے اب اگر آپ اس ایٹریبیوٹ میں کوئی ویلو انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیچے تو ایوریج فنکشن ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ بیس سو ہزار دس ہزار روز کے اوپر اپلائی ہو کے آپ کو ایک ویلو ملی تھی تو obviously you can not enter the value you cannot not insert the record in case of the aggregate function as well یہاں پہ آپ کو کچھ میں ایگزامپل دکھا رہا ہوں کہ جی، کس طریقے سے آپ ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں تھرو دا ویو اب یہ ایک ڈیفینیشن جو پہلے دیکھ چکے ہیں وہی ڈیفینیشن دوبارہ آ گئی ہے کہ create view S T view one as یہی سیکٹ اب دیکھیں اس میں I have included the S T I D because S T I D is the primary key اور without including the primary key to the view you can not enter data through the view کیونکہ اس طرح سے وہ نل ہو جائے گی تو اس دفعہ اس میں ایس ٹی آئی ڈی شامل ہے C name father name program name from students where ہم نے یہ کہہ دیا اور پھر دیکھیے ہم نے کہا کہ insert into S T view one دیکھیں this time we are entering through the view values چونکہ ہم نے تمام ویلوز دینی ہے اس لیے ہم نے اسٹیٹ وے دینے کے ہم نے اسٹیٹ وے کہہ دیا ویلوز پھر ہم نے ویلو دی اس کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی S one zero four two Ahmed Ali student name Ali Hussain father name اور B C S program name ہے تو یہ ہم نے ایٹریبیوٹ کی ویلو دے دی اب یہ دیکھیے اس میں اگر آپ لاسٹ ریکارڈ کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو اٹریبیوٹ نظر آ رہے ہیں لاسٹ میں جو نائنتھ ریکارڈ ہے وہ S one zero four zero یہ ہم نے خود دیا تھا اسٹوڈنٹ آئی ڈی پھر ہم نے کہا تھا احمد علی اسٹوڈنٹ نیم تھا علی حسین دا فادر نیم اب ایڈریس چونکہ ویو میں شامل نہیں تھا we can not enter the value even if you like because that is not the part of the view اس لیے وہاں پر ہے نل اسی طرح because student phone is also not the part of the view اس سے ہم نے ڈیٹا انٹر نہیں کیا ہوا that is why it is also null program name that is B C S ہم نے بی سی ایس ہم نے انٹر کیا تھا اب ایک چیز آپ کو شاید امیزنگ لگے کہ why we have value on the current semester see as per rollback current semester is not a part of the view definition تو وہ تو ہم ویلو نہیں دے سکتے تو ون اس میں کہاں سے آ گیا ڈیفالٹ ویلو آپ کو یاد ہوگا کہ when we defined the student table then we declare the default value of the current semester as one and because the data that we are entering through the view is going ultimately into the table. That is why we specified 4 values through the view, but when they reach to the table, these 4 values there at their place, but the current semester it automatically got the 1, because 1 was defined as the default value for the current semester. That is why we are seeing a 1 there. اب اس میں ہم نے ایک اور جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوبارہ ہم نے یہی ویو ڈیفائن کیا اس کو ہم نے دفاع کیا الٹر ویو کے ساتھ یعنی alter view can modify the view through the alter view اور پھر وہی دوبارہ ڈیفینیشن دے دیں آپ اور جو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں مثال کے طور پہ پریویس جو ہم نے ویو ڈیفائن کیا تھا اسی کو الٹر کر رہے ہیں but this time with check option ہم نے کہا وتھ چیک آپشن فائن اب دیکھیے اس میں پھر وہی بات ہے کہ جو ہم نے کنڈیشن لگائی تھی وہ کیا تھی وہ تھا کہ program name is equal to M C S اور this is a part of the definition and also set with check option اب وہی ریکارڈ ایک اور ریکارڈ ہم انٹر کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ایک نیا اس کو دے دیا آئی ڈی اسٹوڈنٹ نیم دے دیا فادر نے دے دیا لیکن ہم نے جو پروگرام نیم ہے وہ دیا ہوا ہے B C S mind it condition کیا تھی M C S with check option جو ڈیٹا میں جا رہے ہیں دیٹ از اس میں جو پروگرام نیم ہو گیا ہے بی سی ایس اب کیا ہوگا اس کو پڑھے نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا لیکن جو اوپر ایک لال جو بتی نظر آ رہی ہے اس لال بتی کا ہمیشہ مطلب ہوتا ہے خطرہ اس کا مطلب دیر is error means that the D B M S did not allow you to enter this value because you have placed with check option جب آپ نے وتھ چیک آپشن کر دیا کوئی چیز آپ جو چینج کریں گے آپ انسرٹ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے جس سے کہ کسی رو کی ممبر شپ متاثر ہوتی ہے یا اس کی ممبر نہیں بن رہی تو آپ کو وہ الاؤ نہیں ہوگا ڈیئر اسٹوڈینٹس ہماری انتہائی انٹرسٹنگ ڈسکشن ویوز کے اوپر وہ ابھی جاری ہے آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم جو ابھی تک ہماری ڈسکشن ہے وہ ڈائنامک ویوز کے اوپر ہی چل رہی ہے جن کو ہم ورچوئل ٹیبلز بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم سنگل ٹیبل سے بھی بھی کے اوپر ویو ڈیفائن کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹیبلس کے اوپر ویو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں we can even update the data through the views and even we can insert the new record through the view as well تو آئی ہوپ ویوز کی جو افادیت ہے جن کا بینیفٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا آپ جب خود پریکٹس کریں گے ایسٹل کے ذریعے ویوز کریٹ کریں گے اس پہ ڈفرنٹ آپریشن کریں گے تو یہ کانسپٹ آپ کو اور بھی کلیئر ہوگا اس کے علاوہ جو سیکول سرور کی آن لائن ہیلپ ہے اس میں بھی ویوز کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن ہے آپ وہاں سے بھی پڑھیے جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کو اتنا یہ کلیئر ہوگا practice makes even a students perfect thank you اللہ حافظ